حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نیک آدمی کا خواب نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچانوے